بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں operation research O R operation research یہ تینوں نام ہوتے ہیں ایک ہی سبجیکٹ کے ایک ہی مضمون کے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج لیکچر نمبر 32 ہے اس لیکچر نمبر 32 میں ہم کیا کریں گے ہم پہلے ریوائز کریں گے جو ہم نے 31 ون میں کیا تھا یعنی لیکچر نمبر 31 میں جو کچھ بھی کیا اس کو ایک دفعہ میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ چیزیں نہیں بتاؤں گا اس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی او آر تو ہے صحیح بتایا آپ نے لینئر پروگرامنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ہم پڑھ رہے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فارملی جس میں ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو اسٹڈی کریں گے جس کے اندر ہم انیشیل سولوشن کی بات کریں گے بیسک سولوشن کی بات کریں گے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن کی بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے آپٹیملٹی کی طرف یا آپٹیمل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اسٹارٹ جی، کرتے ہیں لیکچر نمبر 32 جیسے بتایا کہ یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں اور یہ کورس کس کا ہے جی virtual university government of Pakistan کا ہے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے کس کس جگہ پر بلوچستان میں بھی پہنچا ہوگا پنجاب میں بھی پہنچا ہوگا سندھ میں بھی پہنچا ہوگا ڈبلو ایف پی میں بھی پہنچ رہا ہوگا ہر جگہ پہنچ رہا ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم یہ میں نے اس لیے بات چیت کی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی ہے بلوچستان سے سندھ کے اندر یا سندھ سے آپ نے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے ایف پی کے اندر تو آپ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پہلے پتہ چلے کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ہوتے کیا ہیں کہاں سے آتے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپریشن ٹیکنیکس ہیں یہ کچھ قسم کی کیز ہیں کس قسم کی کیز ہیں خاص قسم کے تالوں کی ہیں پہلے وہ تالے دیکھیں کہ وہ تالے کون سے ہیں اور پھر ان کیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کی آ گئی تو وہ ہر تالے میں فٹ ہو ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہوگی یہ ماسٹر کی نہیں ہے یہ ایک قسم کی کی ہے جو خاص تالے میں فٹ ہوتی ہے خاص تالا کون سا ہے آج ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے اگر آپ ایک ریئل لائف پرابلم کو ٹرانسفارم کرے اس کے اندر آپ ڈسٹینس ویریبل بتائیں اس کے اندر آپ آبجیکٹو فنکشن بتائیں اس کے اندر آپ کانسٹینٹس بتائیں اگر وہ ساری کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار تھے سمپلیکس میتھڈ بتایا تھا گرافیکل میتھڈ بتایا تھا اور ڈفرنٹ طریقہ کار ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جب کانسٹینٹس ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کس طریقے سے پرابلم بہیو کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے transportation problem last time define کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک لینئر پروگرامنگ کا ہی حصہ ہے یا خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ہم ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کہتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں فارملائز کرتے ہیں کیا بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اوریجن ہے اے بی سی وہاں پہ مختلف چیزیں ہیں آپ کے پاس ڈی ای ایف کچھ ڈیسٹینیشن ہیں کچھ چیزیں آپ کے پاس ریکوائر ہیں آپ نے بھیجنا ہے آپ بھیج دیں گے بھیج دیتے ہیں لیکن یہاں پر زیادہ تر جو پرابلم آتی ہے وہ کاسٹ پہ آتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے کاسٹ کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے تو یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں اب یہ کاسٹ کنسیڈریشن کس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے خدا نا خاصا خدا نا خاصا کسی جگہ وار ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو پھر اس وقت آپ کاسٹ کی پرواہ نہیں کرتے یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایمبولینس کی بات کرتے ہیں فائر بریگیڈ کی بات کرتے ہیں یا ڈاکٹرس کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کاسٹ کنسیڈریشن میں نہیں لاتے ہیں اس وقت کچھ اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کاسٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے اگر ڈسائڈ کرنا ہے کہ اے سے ہم نے چیز بھیجنی ہے بی کے اوپر یا بی کو let me set once again کہ اگر آپ کے پاس ڈی پہ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ڈی پہ کہاں سے بھیج سکتے ہیں اے سے بھیج سکتے ہیں بی سے بھیج سکتے ہیں سی سے بھیج سکتے ہیں تو ڈی پہ جو چیزیں بھیجیں گے آپ ایسی جگہ سے بھیجیں گے تاکہ آپ کے پاس کاسٹ کم سے کم خرچ ہو یعنی لاگت کم سے کم آ جائے تو یہ ہمارے پاس آبجیکٹو ہے یہاں پہ کہ کاسٹ ہم مینیمائز کرتے ہیں آبجیکٹو فنکشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہم کانسٹینٹ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ ایک سمپل سمپلسٹ میں نے تین نوٹس آپ کے پاس دیے ہوئے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تین رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی کہ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن پہ بھی تین پوائنٹس ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس اوریجن پہ بھی تین تین فیکٹریز ہیں تین اسٹورز ہیں تین ویئر ہاؤس ہیں تین جگہ پہ ڈیمانڈز ہیں تین کوئی آؤٹ لیٹس ہیں تو وہاں پر آپ نے چیزیں بھیجنی ہے اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا اسی پرابلم کو لے کے آگے چلتے ہیں یہ ماڈل بیسیکلی کیا ہے objective is to find transportation pattern that will minimize total transportation cost ہم نے یہ اے بی اور سی سے بھیجنا ہے ڈی ای ایف میں اس طریقے سے ایک ایسا پیٹرن فالو کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے یہ مینیمائز ہو جائے پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے ٹیبلو فارم میں لکھتے ہیں اور اسی کے لیے ایک ایگزامپل بھی کی تھی تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے پہلے کالم کے اندر ہمارے پاس اوریجن ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے یا سپلائی موجود ہے اسی طریقے سے اوپر جو سب سے پہلی رو ہوتی ہے اس پہ ہم ڈیسٹینیشن لکھتے ہیں اور لاسٹ جو ہمارے پاس رو ہوتی ہے اس کے اندر ریکوائرمنٹ یا ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بیچ کے اندر یہ سارے کے سارے ٹیبلو ہوتا ہے یا ٹیبل ہوتا ہے ہاں، جس کے اندر سیلس ہوتے ہیں اس سیلس کے اندر کاسٹ دی ہوئی ہے یعنی cost of sending an item from one origin to اندر ڈیسٹینیشن جس کو ہم نے سی آئی جے کہا تھا ٹھیک ہے اور جو آئٹم ہم بیچتے ہیں اس کو ہم ایکس آئی جے سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہی طریقہ کار ہے نا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اوریجنس ہیں آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہے اور آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے سی آئی جے جو آپ کے پاس کیا ہے cost of sending item from I to J C I J represent the cost of transportation of an item I from the factory I to the destination J اور اس کا الٹیمیٹ سولوشن ہم معلوم کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے X one one X one two یا ایکس آئی جے سارے کے سارے معلوم کرنے ہوتے ہیں اور ایکس آئی جے آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے یہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے زیرو تو ہو سکتے ہیں لیکن سارے کے سارے پوزیٹو یا زیرو ہوں گے کوئی نیگیٹو نہیں ہوگا تو یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا ہمارے پاس تو ہم نے یہ بتانا ہے اس جواب کے اندر کہ ہم نے کتنے آئٹمس کس اوریجن سے کس ڈیسٹینیشن پہ بھیجے ہیں سب کو آپ نے بتانا ہوگا آپ کہیں گے کہ ایکس تھری تھری زیرو ہے آپ کے پاس اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے تھرڈ اوریجن سے تھرڈ ڈیسٹینیشن میں کوئی چیز نہیں بھیجی X three three is zero پھر یہ بھی بتایا آپ کو کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم جو ہوتا ہے as an L P model represent کر سکتے آبجیکٹو فنکشن کیا بتایا تھا یاد ہے جی بالکل Z is equal to C one one X one one plus C one two X one two and so on so forth last میں C M N X M N یہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے منیمائز کرنا ہوتا ہے minimize Z such that Z is equal one plus C one two X one two plus one so last میں C M N X M N یعنی اس ٹوٹل کاسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے مینیمائز کرنا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے یعنی میتھمیٹیکل فارم میں سمپلیفائڈ فارم میں مینیمائز زیڈ زیڈ کیا ہے double sigma sigma to one to M and sigma J is to one to N C I J X I J یعنی کہ آئی اور جے ویری کر رہا ہے آئی ویری کر رہا ہے فرام ون ٹو ایم اور جے ویری کر رہا ہے from one to N once again minimize z where z is equal to double sigma sigma i is equal to 1 to m and sigma j is equal to 1 to n c i j x i جو آپ کے پاس رو ریسٹرکشن تھی کیا تھی وہ آپ کے پاس اس طرح کی بتائی تھی نا کہ X one one plus X one two plus one so forth plus X one M should be equal to A one and so so forth and lastly X M one plus X M two plus X M three and so so forth plus X M N should be equal to A M ٹھیک ہے نا یہ رو ریسٹرکشن تھی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے sigma to one to M X I J is equal to A I I اور کہاں سے ویری کرے گا فرام ون ٹو ایم تو یہ آپ کے پاس ایک اس طریقے سے سیگما نوٹیشن میں سمیشن نوٹیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں ونس اگین کالم ریسٹرکشن کیا تھی آپ کے پاس وہی تھی نا X one one plus X two one plus one so four plus X M one is equal to B one and lastly X one N so plus so so forth X M equal to B اس کو بھی ہم سگما نوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں کیسے لکھیں گے sigma to one to M X I J to B J J is equal to one two three four N یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا ایم اور این میں کنفیوز نہ کیجیے گا اگر کسی جگہ کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اس کو بھی کریکٹ کر لیجیے گا کوشش کیے گا غلطی نہ ہو لیکن there might be a possibility ایک ٹیبل میں مجھے کسی جگہ لگا نظر آیا تھا جہاں پہ ایم کی جگہ این ہونا چاہیے تھا یا این کی جگہ ایم ہونا چاہیے تھا پھر یہ نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جتنے بھی آپ معلوم کریں گے نا X one one one X two یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو نان نیگیٹو سے کیا بولا تھا یا تو پازیٹو ہوں گے یا زیرو ہوں گے تو یہ ہم نے کہا کہ x one one x one two x m n should be greater than equal to zero یہ اس کو ہم لکھتے ہیں کہ all x i j should be greater than equal to zero تو یہ نان نیگیٹوٹی کانسٹنٹ ہوتی ہے اور لاسٹلی ہم نے کیا بتایا تھا جس میں a one plus a two plus a three up to so on last میں plus a m should be l to b one plus b two plus b three plus so on up to b n تو یہ آپ کے پاس یعنی جتنی سپلائی ہے اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے پاس برابر ہونی چاہیے اینڈ اس کو ہم لکھتے ہیں sigma a i is equal to sigma b j اور ویریشن ہے وہی آئی کی i is equal to one two m اور j is equal to one two n تو ہم نے کیا بتایا ہم نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس جو ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے بیسیکلی ایک ایل پی پرابلم ہے اس کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے اس کی کچھ کانسٹینٹس ہیں اور کانسٹینٹ ہم نے چار طرح کی کانسٹینٹ بتائی ایک تو رو ریسٹرکشن بتائی ایک آپ کو کالم ریسٹرکشن بتائی اس کے ساتھ ساتھ نان نیگیٹوٹی کی بات چیت کی اور لاسٹ میں ہم نے کہا کہ sigma a i is equal to sigma b j اور اس کے اندر ویریشن دیکھی آئی کی اور جے کی ہم نے بتایا کہ یعنی کہ total supply should be equal to total demand یہ ہم نے simplified form of transportation problem کو اسٹڈی کیا اب کیا کرنا ہے جب ہم نے یہ پرابلم کو فارمولیٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ڈھونڈنا ہے first of all we have to find an initial basic feasible solution پہلا ہو انیشیل سب سے پہلا والا بیسک فنڈامنٹل اور فیزیبل ہو یہ نہیں کہ آپ ایسا معلوم کر لیں کہ سولوشن جو کہ فیزیبل ہی نہ ہو یعنی وہ کنڈیشن ساری سیٹسفائی کرے جتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہونی چاہیے جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے وہ ایگزاسٹ ہونی چاہیے اور آپ نے لوکیشن صحیح طریقے سے کی ہوئی ہو اس میں کون سے طریقہ کار بتایا تھے میں نے آپ کو دو طریقہ کار بتایا تھے نارتھ ویسٹ کارنر رول اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا تھا لو کاسٹ یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ ٹھیک ہے نا لیسٹ کاسٹ کی ہم نے ایگزامپل نہیں کی تھی لیکن ہم نے وہ پرابلم دیکھا تھا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کس طریقے سے لیسٹ کاسٹ کو معلوم کرتے ہیں اینڈ لاسٹلی اپروکسیمیشن میتھڈ جو آج ہم ڈیٹیل میں کریں گے نارتھ ویسٹ کارنر رول کیا تھا اس کے اندر اسٹیپ ون تھا start with cell in upper left hand corner feasible amount one cell remaining supply move one cell down or go to step two اس میں کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے ادھر سے اسٹارٹ کریں ٹاپ موسٹ سے اس کو ایگزاسٹ کریں اس میں آپ کے پاس یا تو ایک کالم ختم ہو جائے گا یا ایک رو ختم ہو جائے گی جو بھی کم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یعنی اس کو آپ کیا کر دیں گے کر دیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ نے رو ایلیمنیٹ نہیں کی تو نیکسٹ سیل کے اندر جائیں اس رو کو کرنے کی کوشش کریں جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر نیچے سیکنڈ رو کے اندر آئیں تھرڈ رو کے اندر آئیں سو سو فٹ یہ ایک ہم نے ایگزامپل بھی کی تھی اس طریقے سے اس کو ہم نے ایگزاسٹ کرنا ہے کب تک کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس سپلائی ساری ختم نہ ہو جائے جب تک ساری ڈیمانڈ میٹ نہ ہو جائے اسی اسٹیپ کو فالو کرتے چلے جانا ہے یہ ایگزامپل لی تھی ہم نے ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس سپلائی موجود ہے مختلف ڈیسٹینیشن پہ ڈیمانڈ ہمارے پاس دی ہوئی ہے ہمارے پاس اوریجن اے پہ سپلائی موجود ہے بی پہ تھرٹی اور سی پہ ففٹی ڈیمانڈ جو ڈیسٹینیشن پہ ایک پہ سکسٹی فائیو ہے دوسرے پہ فورٹی ٹو ہے تیسرے پہ فورٹی تھری ہے اب دیکھیں گے سپلائی اور ڈیمانڈ کو ایڈ کریں دونوں برابر ہوتی ہے کاسٹ ڈی وی ہے cost of transportation from A to P from A to Q A to R similarly from B to P from B to Q and B to R and also in the last row which is C to P and C to Q and C to R تو یہ آپ کے پاس ساری کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرنا ہے نارتھ ویسٹ کارنر سے کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے نا لیفٹ یعنی اے پی سیل اے سے آپ پی پہ بھیج دیں جتنا بھی بھیج سکتے ہیں بھیج دیں وہ کتنا بھیج سکتے ہیں میکسیمم ڈیمانڈ پی کے اندر سکسٹی فائیو ہے ساری کی ساری وہاں بھیج دیں یہ ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم یہ ہمارے پاس جواب آیا تھا یعنی اے سے آپ نے پی پہ بھیجنا ہے سکسٹی فائیو سملرلی اے سے کیو پہ آپ نے فائیو یونٹس بھیجنے بی سے کیو پہ آپ نے تھرٹی یونٹس بھیجنے اور سی سے کیو پہ آپ نے سیون یونٹس بھیجنے اینڈ سی سے آر پہ فورٹی تھری تو آپ کے پاس یہ ایک سولوشن آ گیا تھا تو یہ مجھے پتا نہیں کہ بہترین سولوشن ہے اچھا سولوشن ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک سولوشن ہے انیشل سولوشن ہے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ہے ساری کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو یہ طریقہ کار کیا تھا یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا نارتھ ویسٹ کارنر رول کا لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ لیسٹ کاسٹ میتھڈ اس کی کوئی ایگزامپل ہم نہیں کر سکے تھے ٹائم ختم ہو گیا تھا آج اس کی ایگزامپل بھی کریں گے اس کے اسٹیپس کو دیکھ لیں تین چار اسٹیپس ہیں جو فالو کرنے سب سے پہلی چیز you have to find the least cost among all the rows of the transportation table step two you have to identify the row and allocate the maximum feasible quantity in the the cell corresponding to least cost in the row then eliminate row اور column when an allocation is made step step three repeat 1 and 2 for the reduced transportation table until all the available quantities are distributed to the required places. If the minimum cost is not unique, the tie can be broken arbitrarily. جی جناب اس میں لیس کاسٹ میں کیا کرنا ہے لیس کاسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کس جگہ منیمم کاسٹ ہے جب منیمم کاسٹ آپ کو پتا ہے نظر آ رہی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کامن سینس یہی ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیں اس کو ایگزاسٹ کر لیں ٹھیک ہے جب منیمم آپ کے پاس یا لیس کاسٹ جو ہے ایگزاسٹ ہو گئی پھر اس کے بعد اس ہائر پہ جائیں پھر ہائر پہ پھر ہائر پہ جائے یہ طریقہ کار آپ کرتے ہیں روزانہ شاپنگ کے اندر کیا کرتے ہیں جو سب سے سستی چیز ملتی ہے اس جگہ سے تو لے لیتے ہیں اگر ایک دکان میں جا رہے ہیں کچھ آئٹم آپ نے خریدنے ہیں چالیس آئٹم خریدنے ہیں ایک دکان میں گئے ہیں تو وہاں پہ بیس آئٹم ہے سب سے سستی قیمت پہ مل رہے ہیں تو آپ بیس تو خرید لیتے ہیں اس کے بعد بیس باقی بچ جاتے ہیں تو آپ دوسری دکان پہ جاتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا اس سے مہنگا دے رہا ہوتا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں اینڈ سو تو لیز کاسٹ میتھڈ بھی اسی بیسس پہ اسی فلاسفی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے سستا ہے وہ لے لیں وہ لوکیٹ کر دیں یعنی اس سیل کو آپ ایگزاسٹ کریں جہاں پر لیسٹ کاسٹ کے ساتھ منیمم کاسٹ کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ میٹ ہو جاتی ہے سپلائی کو دیکھتے ہوئے اس کی کوئی ایگزامپل وغیرہ کر لیں تو ذرا آسان ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر آپ کے پاس اے بی سی اوریجنس ہیں کوئی ایگزامپل یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کے پاس پی کیو آر وہی آپ کے پاس سپلائی موجود ہے سیونٹی تھرٹی ففٹی وہی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے sixty five forty two and forty three total آپ نے 150 ففٹی ٹرانسپورٹ کرنے ہیں یعنی اوریجن پہ 150 ففٹی اویلیبل ہے اور آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی 150 ففٹی کی ہے تو ون ففٹی بھیجنے ہیں اب اس پورے ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک کاسٹ نظر آ رہی ہے فور یہ جو کاسٹ ہے یہ لیسٹ کاسٹ ہے اس سے کم کوئی اور نہیں ہے یہ کس جگہ پر ہے بی پر ہے بی میں دو جگہ پر یعنی کہ بی سے آپ پی کو بھی بھیج سکتے ہیں بی سے آپ کیو پر بھی بھیج سکتے ہیں دونوں میں کاسٹ فور ہے لیکن جب ہم بات کر رہے تھے اس پروسیجر کی جب ہم نے لیسٹ کاسٹ میتھڈ کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا تو اسٹیپ تھری کے اندر ہمارے پاس ٹائی آ گئی ٹھیک ہے نا اس میں ٹائی آ گئی ٹائی کیا ہے ہمارے پاس یعنی ایک آپ اے سے پی کو بھیج سکتے ہیں اور اے سے کیو کو بھی دونوں میں کاسٹ جو ہے نا فور روپیز ہی ہے تو آپ آربیٹریلی چوز کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ٹائی کو ایسے بریک کرتے ہیں ٹائی کو اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ کوئی سا بھی دونوں میں سے ایک چوز کر لیں it does not make any difference کیوں کیونکہ یہ تو آپ کا انیشیل سولوشن ہے نا الٹیمیٹلی جب ہم آپٹیمل سولوشن کی طرف جائیں گے تو یہ سارے کے چیزیں اس کے اندر کور ہو جائیں گے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں اگر آپ چاہیں اے سے پی پہ بھیج دیں آپ چاہیں اے سے کیو پہ بھیج دیں آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے پی کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہے مجھے کہنا چاہیے تھا بی سے آپ پی پہ بھیجیں بی سے آپ کیو پہ بھیجیں تو آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سکسٹی فائیو کی ہے پی پر اور کیو پہ ریکوائرمنٹ جو ہے فورٹی ٹو کی ہے لیکن بی پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ تھرٹی ہے تو آپ الوکیٹ کر دیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ پی پہ لوکیٹ کر دیں آپ کی مرضی ہے کیو پہ لوکیٹ کر دیں it will not make any difference ٹھیک ہے جناب کرتے ہیں آگے اسٹیپ کے اندر میں نے کیا کیا بی سے جو لوکیشن کر دی وہ پی کے اوپر کر دی اب دیکھیں اگر آپ غور سے تو ہم نے کیا کیا ہے اس رو کے اندر یعنی بی کی جو سپلائی تھی ٹوٹل ایکزاسٹ کر دی اب بی سے آپ نہ کیو پہ بھیج سکتے ہیں نہ بی سے آپ آر پہ بھیج سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے نا تو یہی چیز کی اسی لیے میں نے یہ جو اس کو ہے نا بلاک کر دیا ہے اور آپ دیکھیں وہاں پہ سیل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ سپلائی جو ہے بی پہ ٹوٹل ایگزاسٹ ہو گئی ہے لیکن آپ نے ایک چیز پوری کر دی ہے کہ جو بی کی سپلائی تھی دیٹ ہیز بین ایگزٹیڈ اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس رو اے بچ گئی رو سی بچ گئی اس میں سے دیکھیں تو آپ کے پاس اے رو کے اندر ایک کاسٹ ہے فائیو کی تو ہم اس کو لیتے ہیں اور وہاں پر ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم کس کے اندر یعنی کہ اے سے ہم پی کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں whatever the requirement at P we try to satisfy from A تو کتنی ہمارے پاس اے کے اوپر سیونٹی موجود ہے اور بی کی ریکوائرمنٹ سوری پی کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کے سکسٹی فائیو ہے تو آپ سکسٹی سکسٹی فائیو وہاں سے بھیج سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں نا لیکن دیکھیں کہ کنڈیشن یہ سیٹسفائی کرتی ہے نہیں کرتی کیونکہ آپ نے پی کے اندر تھرٹی تو بھیج چکے ہیں آلریڈی بی سے تو صرف آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے تھرٹی فائیو کی ہے ایم ایم آئی آئی رائٹ جی ونس اگین آپ کیا کر رہے ہیں پی کی آپ ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اے کی سپلائی دیکھ رہے ہیں اے کے اندر جو سپلائی اویلیبل ہے وہ سیونٹی کی ہے لیکن پی کی ریکوائرمنٹ تھرٹی آلریڈی میٹ ہو چکی ہے خالی تھرٹی فائیو اور بھیج دیں آپ جناب اے سے بھیج دیں اے سے آپ نے تھرٹی فائیو بھیج دیا کس کے اوپر پی کے اوپر اور دوسری سپلائی جو تھی پہلے آلریڈی بھیج چکے ہیں آپ بی سے پی کے اوپر وہ تھرٹی وہاں پہ پہنچ چکی ہے تو جناب اب آپ کے پاس پہلا سیل جو ہے جس کے اندر اے اور پی کا انٹرسیکشن ہے وہاں پہ تھرٹی فائیو آ گئی بی اور پی کا جو سیکشن ہے اس میں تھرٹی آ گئی یعنی کہ پہلا کالم اور دوسری رو آپ کے پاس ختم ہو گئی یعنی ایک رو ختم ہو گئی ایک کالم ختم ہو گئی اب جو آپ کے پاس میٹرکس بچ گئی یہ جو آپ کے پاس ٹیبل بچ گیا تھری بائی تھری کی بجائے اب ٹو بائی ٹو کا بچ گیا اب آپ کے پاس جو چیزیں باقی بچی ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو لیسٹ کاسٹ ہے وہ سیون ہے وہ چاہے کیو کے اندر ہے چاہے وہ آپ کے پاس سی کے اندر ہے کہیں پر بھی ہے تو وہ لیسٹ کاسٹ جو بچ گئی آپ کے پاس وہ کیا بچ گئی سیون بچ گئی تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کیونکہ یہ تو ساری کے ساری آربیٹری نا سیون آپ کے پاس سیل سی آر میں بھی ہے سی کیو میں بھی ہے اور اے کیو کے اندر بھی ہے تو کہیں پہ بھی الوکیٹ کر دیں اور باقی چیزیں جو ہے نا آٹومیٹکلی سیٹسفائی ہو جائیں گی یہ جناب ہم نے اس طریقے سے کیا یعنی 35 35 30 یہ آپ کے پاس آ گیا نیکسٹ اسٹیج کے اندر 35 35 30 اینڈ 7 اب آپ کے پاس ایک جو ڈیمانڈ رہ گئی ہے وہ کس کی آر کی ڈیمانڈ 43 آپ کے پاس سی کے اوپر سپلائی کتنی موجود ہے 43 تھری وہ لوکیٹ کر دیں تو یہ جناب آپ کے پاس فائنل لوکیشن آ گئی ٹھیک ہے ساری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جتنی سپلائی تھی ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے ذرا غور سے ذرا دیکھیں اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارے پاس لیسٹ کاسٹ اویلیبل ہے least cost of transportation available ہے جو سب سے کم ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں یعنی وہ روٹ جس میں اکانومی ہے اس روٹ کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے یہی چیز لیسٹ کاسٹ کے اندر ہے کہ جہاں پر بھی لیسٹ کاسٹ ہے اس میں آپ میکسیمم لوکیشن کر دیں جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو نیکسٹ ہائر پہ جائیں اس کو میکسیمم ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد third fourth and so on so forth ultimately آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک قسم کا کوئی ایک اسٹرکچرڈ میتھڈ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں آپ سرچ کر رہے ہیں آپ اینالائز کر رہے ہیں تو یہ اتنا اسٹرکچرڈ میتھڈ نہیں ہے لیکن اس کے اچھے کمپیوٹر پروگرامس اویلیبل ہیں اس کی مدد سے بھی آپ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کا جو میتھڈ ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ وہ ذرا زیادہ اسٹرکچرڈ ہے اور زیادہ استعمال کیا جا کیا جاتا ہے یہ کیوں اس میں مطلب نارتھ ویسٹ کارنر ہے لیسٹ کاسٹ ہے اور آپ کے پاس ووگلس اپروکسیمیشن ہے آپ نے جب سمپلیکس ہم سالو کر رہے تھے نا تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایک ایسا پیوٹ ایلیمنٹ چوز کر لیا جس سے سوال لمبا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک ایسا میتھڈ چوز کر لیا جس سے انیشیل تو بڑی آسانی کے ساتھ آ گیا لیکن کافی ساری اٹریشن کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آپٹیمل جواب آیا تو پھر آپ کے پاس وہاں پہ اس اسٹیج میں پرابلم آتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسی اسٹیج میں اتنی اچھی ہم انیشیل ایلوکیشن کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں پرابلم نہ آئے یہ جو ہم اب ہم میتھڈ کرنے والے نا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ یہ شروع میں تو ذرا مشکل لگے گا آپ کو لیکن بعد میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے تو آپٹیمم سولوشن کی طرف جائیں گے جب آپ آپٹیم سولوشن کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ اچھا نظر آئے گا شروع کے اندر نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ امیڈیٹلی جواب مل جاتا ہے یہ ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ کافی اسٹیپس لیتا ہے انیشیل سولوشن معلوم کرنے کے لیے لیکن آپ بعد میں دیکھیے گا تو یہ کافی فائدے مند ہوگا تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ کیا بتاتا ہے اس کے اندر بھی مختلف طریقہ کار ہیں مختلف اسٹیپس ہیں ان اسٹیپس کو دیکھنا ہے اور ان اسٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ بیسیکلی بیس کرتا ہے پینلٹی فنکشن پہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لیسٹ کاسٹ استعمال نہیں کی تو ہو آپ کو پینلٹی پڑے گی نا اگر کسی وقت کسی جگہ پہ کاسٹ چار روپے ہے اور سب سے کم ہے اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کی تو آپ کیا کریں گے اس سے ذرا مہنگی والی چیز استعمال کریں گے مہنگی چیز چار کے بعد چھ روپے کی ہے فرض کیا کہ سیکنڈ روٹ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ چھ روپے کا تو آپ نے کیا کیا چار کو چھوڑا ہے تو آپ نے چھ کو لیا ہے جب چھ کو آپ نے لیا ہے تو آپ نے کتنی پینلٹی ایکسٹرا دی ہے دو روپے دیے نا دو روپے آپ نے ایکسٹرا دے دیے ہیں فورن تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سب سے اکانومیکل میتھڈ فالو نہیں کیا اکانومیکل روٹ نہیں فالو کیا تو نیکسٹ ہائر پہ آپ کو کتنی پینلٹی دینی پڑے گی تو یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے step number one Represent the transportation problem in the standard tabular form. Step number 2, select the smallest element in each row and the next to the smallest element in that row. Find the difference. This is the penalty written on the right hand side of each row. Repeat the same for each column. The penalty is written below each column. Step number 3, select the row or column with largest penalty. If there is a tie, the same can be broken arbitrarily. Step number 4, allocate the maximum feasible amount to the smallest cost cell in that row or column. Step number 5, allocate zero elsewhere in the row or column where the supply or demand is exhausted. Step number 6, remove all fully allocated rows or columns from further consideration. Then proceed with the remaining reduced matrix till no rows or columns remain. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹاپ رو سے لے لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس منیمم کیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہائر کیا ہے تو آپ نے پینلٹی نکالی فرسٹ رو کی سیکنڈ رو کی تھرڈ رو کی اور فورتھ رو کی اسی طرح سے کالم کے اندر بھی آپ نے پینلٹی معلوم کر لی کہ اگر ہم شارٹیسٹ پاسبل یا لیسٹ کاسٹ ہم نہیں لیں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ کتنی پینلٹی ہم کو پڑے گی ساری آپ نے پینلٹیز دیکھ لی اور جو میکسیمم پینلٹی جس جگہ پہ ہے اس کو آپ چوز کر لیں اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اس کو جب آپ اوائڈ کر لیں گے تو آپ نے کیا کیا اپنی کاسٹ کو تھوڑا سا مینیمائز کر دیا اسی طریقے سے پہلے ایک رو کو آپ الیمیٹ کریں یا ایک کالم کو المنیٹ کریں پھر اب آپ کے پاس جب ایک کالم یا رو الم ہو گئی تو میٹرکس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ سے پینلٹی معلوم کریں اور اس کے بعد ایک رو ایک کالم پھر کریں and so so on four ultimately آپ کے پاس ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں گی اور آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں یعنی کہ ان دیٹ کیس آپ نے ساری روز کو چیک کرنا ہے آپ نے ساری کالمس کو چیک کرنا ہے یہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتاتے ہیں یہ آپ کے پاس اس ایگزامپل کے اندر آئیں گی اور کئی ایگزامپلس کریں گے تاکہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے آپ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کر سکیں ونس اگین ہمارے پاس وہی ایگزامپل ہے جس کے اندر تین آپ کے پاس اوریجن ہے تین ڈیسٹینیشن ہے اے بی سی آپ کے پاس اوریجن ہے اور پی کیو آر آپ کے پاس ڈیسٹینیشن آپ کے پاس سپلائی دی ہوئی ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے ٹوٹل ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے نا میچ کرنی چاہیے کہ جتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی اتنی سپلائی جانی چاہیے جتنی سپلائی آپ کے پاس ہے وہ ایگزاسٹ ہونی چاہیے جتنی ڈیمانڈ ہے وہ میٹ ہونی چاہیے سپلائی کا جو سم ہے وہ 150 ففٹی ہے اسی طرح سے ڈیمانڈ کا جو سم ہے وہ بھی 150 ہے ون ففٹی کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے فرام ہیئر ٹو دیئر اور آپ نے الٹیمیٹ معلوم کرنا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ووگلس میتھڈ معلوم کریں گے ووگلس میتھڈ سے کیا معلوم کریں گے ہم پلنٹیز معلوم کریں گے چیک کریں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہم نے کاسٹ میٹرکس ایسے ہی لکھ دی ہے it is the same thing as it was given in the problem اس کے اندر ہم نے کیا کیا نیچے اگر آپ دیکھیں جو لاسٹ رو ہے اس رو کے اندر ہم نے کالم ڈفرنس معلوم کیا ہے ٹھیک ہے نا لاسٹ رو جو نئی آئی ہے نا نیا ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کالم ڈفرنس کیلکولیٹ کیا ہے تو ہم نے سب سے کم اور اسے ہائر کے اندر ڈفرنس معلوم کیا ہے اگر آپ دیکھیں پہلے کالم کے اندر جو کاسٹ ہے پانچ ہے چار ہے چھ ہے سب سے کم جو کاسٹ ہے وہ کس میں ہے آپ کے پاس بی جہاں سپلائی ہے بی کی وہاں پر ہے فور یعنی سیکنڈ رو کے اندر فور کاسٹ ہے فرسٹ رو کے اندر آپ کے پاس پانچ کاسٹ ہے اور تھرڈ رو میں آپ کے پاس کاسٹ سکس ہے تو فور اور فائیو کا ڈفرنس ون آیا تو ہم نے ون لکھ دیا اس کے بعد سیکنڈ کالم میں جائیں اور سیکنڈ کالم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے seven four seven least cost جو ہے فور ہے اس کے بعد ہائر کاسٹ جو ہے وہ سیون ہے یعنی کہ اگر آپ فور کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نیکسٹ کون سا کرنا پڑے گا روٹ جس میں کاسٹ سیون پے کرنی پڑے گی تو آپ کو پینلٹی کتنی پے کرنی پڑے گی تھری روپیز تو کالم ڈیفرنس ہمارے پاس کیا آ گیا تھری آ گیا اس کے بعد ونس اگین تھرڈ کالم لیں تھرڈ کالم کے اندر آپ کے پاس چھ سات آٹھ ہے یعنی six in the second eight in the first seven in the third تو اس میں سے آپ ڈفرنس کیلکولیٹ کریں آپ کے پاس ون آ گیا تو کالم ڈفرینس آپ کے پاس کیا آ گیا ون تھری ون یعنی فرسٹ کالم کا ڈفرینس ون آیا سیکنڈ کا تھری آیا اور تھرڈ کا ون آ گیا اور اس میں سے لارجسٹ جو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ کالم ہے اب روک کا بھی دیکھ لیں ابھی تم نے کالم کا دیکھا تھا نا اب رو کا بھی دیکھ لیتے ہیں اب رو کا آپ کے پاس کیا آیا ڈفرینس اگر آپ چیک کریں فرسٹ رو کے اندر جو سب سے کم ہے وہ فائیو ہے سب سے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سیون ہے اس کے بعد ایٹ ہے تو اور کا ڈفرینس ٹو ہے یہ ہم نے لکھ دیا اسی طریقے سے آپ کے پاس بی کے اندر جو دو ہے آپٹیمل دو ہے نا آپ کے پاس فور فور موجود ہے تو آپ فور میں فور کا ڈفرینس زیرو آ گیا اینڈ سیملرلی سی کے اندر کیا آپ کے پاس آ گیا سکس ہے تو آپ کے پاس ڈفرینس ون آیا اب یہ جو بھی آپ کے پاس پینلٹیز آئی کالم کے اندر یا روز کے اندر اس میں سے لارجسٹ کو چوز کر لیں لارجسٹ جو پینلٹی آئی وہ کہاں پر آپ کو دیکھے نظر آ رہی ہے وہ سیکنڈ کالم کے اندر ہے یعنی کہ ہم کو جو سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں پینلٹی پڑے گی ٹھیک ہے اگر اس کو دیکھیں اس سیل کو ہم استعمال کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی بی سے سپلائی جانی ہے کس کو سپلائی جانی ہے کیو کو کیو کی ریکوائرمنٹ 42 ہے لیکن بی سے جو ہم سپلائی کر سکتے ہیں وہ ایٹ دی موسٹ تھرٹی کر سکتے ہیں تو اس سیل کے اندر جو الوکیشن آئے گی اکارڈنگ ٹو دس کرائٹیریا وہ تھرٹی آئے گی وہ آپ الوکیٹ کر دیں فورن تھرٹی یہ آپ کے پاس ٹیبل میں آ گیا تھرٹی آپ نے الوکیٹ کر دیا اب آپ کے پاس یہ جو سیکنڈ رو ہے یہ ختم ہو گئی کیونکہ اس کے پاس سپلائی تو اویلیبل نہیں ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی لیکن جو سیکنڈ کالم ہے اس میں ریکوائرمنٹ تھی فورٹی ٹو کی تھرٹی آپ نے بھیج دیا ٹویلو ابھی بھی باقی ہے وہ کہاں سے بھیجتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس یہ جو نئی میٹرکس آئی اس کے اندر صرف دو روز رہ گئی اور تین کالمس رہ گئی تو ہمارے پاس اب کیا ہوا پہلے تو ہمارے پاس 3 بائی تھری کی میٹرکس تھی نا اب ایک رو ہم نے نکال دی تو ہمارے پاس ٹو روز اور تھری ہاں، کالمس ہو گئے پہلے 3 بائی تھری کا مطلب ہے کہ نائن ایلیمنٹس آپ کے پاس تھے نائن کاسٹ کو آپ نے دیکھنا تھا اسی طریقے سے آپ نے پینلٹیز معلوم کرنی تھی three plus three six penalties معلوم کرنی تھی اب کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک رو کم ہو گئی جس کے اندر ٹو بائی تھری کا مطلب یہ کہ سکس آپ نے کاسٹ کو دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس وہاں پہ دو پینلٹیز ہوں گی کالم جہاں رو کی بات کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کالم کے اندر آپ کے پاس تین پینلٹیز ہوگی ان کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹ کرنے کے بعد اسی اسٹیپ کو ہم فالو کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ ساری ہمارے پاس ایلوکیشن نہ ہو جائے تو صرف ہم نے ابھی ایک ایلوکیشن کی ہے ایک ہم نے بی کو ایگزاسٹ کیا ہے یعنی ایک رو کی ریکوائرمنٹ ایک رو کی جو سپلائی ہے وہ پوری کر دی ہے اور اس کو ہم نے ٹوٹل ایگزاسٹ کر دیا ہے جناب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ جو بی رو ہے یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس اب سپلائی موجود ہے اے پہ سیونٹی کی سی پہ ففٹی کی اور ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ پی کے اوپر سکسٹی فائیو کی ہے کیو کے اوپر ٹویلو کی ہے آر کے اوپر فورٹی تھری کی ہے آپ نے پینلٹیز کیلکولیٹ کرنی ہے روز کی اور کالمس کی دوبارہ سے اس طریقے سے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دو آئیں گی اور اسی طریقے سے باٹم رو کے اندر آپ کے پاس تین پینلٹیز آئیں گی ان کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آئے گی جی ون زیرو ون یعنی فرسٹ کالم کے اندر پینلٹی ون آئی سیکنڈ کالم کے اندر زیرو تھرڈ کالم کے اندر one and similarly in the case of rows right hand side پہ فرسٹ رو کے اندر ٹو آئی اور آپ کے پاس تھرڈ رو کے اندر ون آئی تو دیکھیں میکسیمم پینلٹی کہاں ہے ٹو پر ہے ٹو پینلٹی کس وقت ہے جس وقت آپ نے اے رو کے اندر پی کو سپلائی نہ کیا یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پی کو سپلائی کرنا ہے اگر اے سے آپ پی کو سپلائی نہیں کریں گے اور آپ کیا کریں گے اے سے کیو کو سپلائی کر دیں گے تو آپ دو روپے ایکسٹرا دیں گے پر آئٹم کا تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اے سے جو ہے میکسیمم پی کو بھیجنے کی کوشش کریں اے کے اوپر کتنی آپ کے پاس موجود ہے سیونٹی یونٹس اویلیبل ہے لیکن پی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے سکسٹی فائیو تو سکسٹی فائیو آپ یہاں پہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں سکسٹی فائیو جب الوکیٹ کر دیں گے تو پی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی اور یہ پی کالم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایگزاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جناب ایلوکیٹ کر دیں کس کے اندر فرسٹ یعنی نارتھ ویسٹ کارنر جو آپ کے پاس ہے اس پہ سکسٹی فائیو الوکیٹ کر دیں اور یہ جو کالم پہلا والا ہے اس کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ کیا جائے گا یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آتا ہے ٹھیک ہے جناب اب آپ کے پاس یہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے ہے کیا ایگزاسٹ ہو گیا جس کے اندر آپ کے پاس فرسٹ کالم ختم ہو گیا سیکنڈ رو ختم ہو گئی اب آپ کے پاس جو میٹرکس بچ گئی وہ ٹو بائی ٹو کی ہے چار آپ کے پاس کاسٹ رہ گئی ہیں چار آپ کے پاس سیلز ہے اسی طریقے سے آپ پینلٹیز معلوم کریں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایلوکیٹ کریں گے جب آپ نے کیلکولیٹ کیا تو پینلٹی آپ کے پاس زیرو ون اور آپ کے پاس ون زیرو آ گئی تو آپ وہاں پہ ایلوکیٹ کر دیں جہاں پہ پینلٹی ون ہے دو جگہ پہ آئے نا دو جگہ پہ پینلٹی ون ہے تو آربیٹریلی کوئی سے بھی آپ چوز کر لیں ایلوکیشن کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا آپ کہاں ایلوکیٹ کر دیں جی آپ کیو کے اندر ایلوکیٹ کر دیں جو بھی آپ کے پاس باقی بچا ہے اور اب اس کے بعد ایک ہی رو رہ گئی ہے اور آپ اس کے اندر ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس لاسٹ رو رہ گئی ہے لاسٹ رو کے اندر سیون سیون ہے آپ کے پاس جو چیز بچ گئی ہے اس کو لوکیٹ کر دیں آپ کے پاس سی کے اندر ریکوائرمنٹ جو ہے سی کے اندر جو سپلائی موجود ہے وہ ففٹی ہے اور کیو اور آر کی ریکوائرمنٹ سیون اور فورٹی تھری ہے تو سیون آپ سی سے کیو کو بھیج دیں فورٹی تھری آپ سی سے آر کو بھیج دیں نا we have sent seven from C to Q and we have sent forty three from C to R ultimately کیا ہوا ہمارے پاس سب ایگزاسٹ ہو گیا نا this is the optimal allocation which you have got ہمارے پاس کیا چیز ہو گئی اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں گوگل اپروکسیمیشن میتھڈ سے ہم نے کہا کہ پی کے اوپر آپ اے سے بھیجیں سکسٹی فائیو یونٹ کیو کو بھیجیں آپ اے سے فائیو یونٹ اب یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس اے کے اوپر جو جو بھی آپ کے پاس سپلائی اویلیبل تھی آپ نے ایگزاسٹ کر دی ختم ہو گیا اب اے کا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا اب بی پہ آئے بی سے آپ نے پی پہ نہیں بھیجنا کیونکہ پی کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی بی سے آپ کیو کو کتنے بھیجیں تھرٹی بھیجیں کیونکہ آپ کے پاس تھرٹی ہی اویلیبل ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے آپ بھیج نہیں سکتے تو تھرٹی ہوگا جی اب آپ کے پاس کیا چیز ہے سی ہے سی پہ کتنے اویلیبل ہے ففٹی ہے اب آپ دیکھیں باقی کتنی ریکوائرمنٹ ہے کیو کی سیون کی ریکوائرمنٹ موجود ہے آپ سی سے بھیج دیں باقی فورٹی تھری آپ کے پاس سی پہ بچ گئے آپ کیا کریں آر پہ بھیج دیں تو یہ آپ کے پاس ساری کی ساری ایلوکیشن آ گئی تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہم نے یہ وہی کام کیا جو ہم نے نارتھ ویسٹ کارنر سے کیا تھا یہ وہی کام کیا جو ہم نے لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے کیا تھا یعنی کہ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ہم نے معلوم کر لیا لیکن میں نے یہ بتایا یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے کیا ہے تو اس کے اندر چانسز یہ ہوں گے کہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو کم اسٹیپس کرنے پڑیں گے there might be a possibility کہ with this one you can get optimal solution immediately لیکن کسی وقت نہیں بھی ہوتا ہے اور کسی وقت جب آپ یہ جو کرتے ہیں نا آپ کے پاس ٹائی آ جاتی ہے ٹائی کو بریک کرتے ہیں تو there might be a possibility کہ آپ کو ایک دو اسٹیپ اور کرنے پڑے لیکن یہ جو ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ ہے گو کے اس کے اندر کافی سارے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں مطلب اگر 3 بائی تھری آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو پہلے ایک اسٹیپ کے اندر آپ اس کو 2 بائی تھری کریں گے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ 2 بائی ٹو کریں گے پھر تھرڈ اسٹیپ میں 2 بائی ون کریں گے تو تین چار اسٹیپ چاہیے ہوں گے لیکن جبکہ اگر آپ نارتھ ویسٹ کارنر رول استعمال کریں تو آپ نے یہاں سے استعمال کیا پہلا سیل دوسرے سیل میں باقی ڈال دیے اس میں ڈال دیے نیچے آ گئے نیچے کی رو کو ایگزاسٹ کیا پھر اس کے نیچے رو میں آ گئے and then you exhaust it takes hardly half a minute اور a minute to find an initial solution in the case of north west corner rule لیکن اس میں تھوڑے سے اسٹیپس آپ کو کافی کرنے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے جواب تھوڑا سا اچھا بہتر آ جاتا ہے اب ہم نے کاسٹ تو معلوم کر لی یہی ہم نے ایگزامپل لی تھی لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں یہی ایگزامپل لی تھی ہم نے انیشیل نارتھ ویسٹ کارنر میں یہی ایگزامپل ہم نے لی ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ میں اب تین ایلوکیشن ہمارے پاس ڈفرنٹ آئی ہیں ان تین ڈفرنٹ ایلوکیشن uh, سے ان تین ڈفرنٹ الاٹمنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاسٹ کس کے اندر کم آئی ہے کیا نارتھ ویسٹ کارنر سے کاسٹ ہمارے پاس کم آئی ہے یا لیسٹ کاسٹ سے آئی ہے یا ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے آئی ہے تو ان کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں گے یہ جو آپ کے پاس ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے کاسٹ آئی ہے کیونکہ آپ نے فرسٹ سیل میں 65 فائیو دیے ہیں اس کی کاسٹ 5 روپیز ہے پھر 5 into seven plus thirty into four plus seven into seven plus forty three into seven یعنی کہ یہ آپ نے پانچ سیل جو الوکیٹ کیے تھے اس میں کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کی جتنے آئٹمس آپ کے پاس ہیں اور جتنی اس کی کاسٹ ہے اسے ملٹی پلائی کر دیا یونٹ کاسٹ سے ٹوٹل نمبر کے ساتھ تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ اس سیل کے اندر آ گئی اور ان سب کو ہم نے ایڈ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا that is three twenty five plus thirty five plus one twenty plus forty nine plus three zero one and that is equal to eight thirty تو جناب وغلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے لوکیشن کی ہوئی تھی ان کو اس کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا ایٹ ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی تو آپ کو آٹھ سو تیس روپئے خرچ ہوں گے آپ کی ساری سپلائی ایگزاسٹ ہو جائے گی آپ کی ساری ڈیمانڈ میٹ ہو جائے گی یہ کنڈیشن ہے اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بیسٹ کاسٹ ہے یا نہیں ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ایک کاسٹ آئی ہے اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسری دو کاسٹ کے ساتھ جو ہم نے نارتھ ویسٹ کارنر سے اور لیس کاسٹ میتھڈ سے کیلکولیٹ کی تھی یہ ہے آپ کے پاس نارتھ ویسٹ کارنر سے اتفاق سے آپ کے پاس ایٹ تھرٹی روپیز آئی تھی حالانکہ اس کاسٹ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو ہم نے ویسے کر لی ہے لیس کاسٹ میتھڈ جو کہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم لیس کاسٹ میں انٹرسٹڈ ہے اس میں آپ کے پاس کاسٹ آ گئی تھی ایٹ نائنٹی اور اپروکسیمیشن میتھڈ سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو بھی ہمارے پاس کاسٹ ایٹ تھرٹی آیا یعنی کہ فرسٹ میتھڈ سے ایٹ تھرٹی سیکنڈ میتھڈ سے ایٹ نائنٹی اور تھرڈ میتھڈ سے ایٹ تھرٹی تو یہ کوئی ایک تکا تھا جو لگ گیا تھا نارتھ ویسٹ کارنر میں کہ ہمارے پاس کاسٹ اچھی آ گئی جبکہ ہم نے اپروکسیمیشن میتھڈ سے کیلکولیٹ کیا تو بھی ہمارے پاس کاسٹ ایٹ تھرٹی آیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کمپیئر کریں اور کون سی بہتر کاسٹ ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس نارتھ ویسٹ کارنر رول سے شاید آپ کے پاس ایٹ سکسٹی آ جاتی آیا آئی ڈونٹ نو تو لیکن جو ہم نے طریقہ کار کیا جس طرح سے ہم نے لوکیٹ کیا تھا تو ہمارے پاس یہ تین کاسٹ آئی ہیں ان کی کمپیرزن تو ذرا اچھی نظر آتی ہے تو جو آپ نے سولوشن معلوم کیا تھا کہاں پر لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں وہ اتنا اچھا نہیں تھا یعنی وہ آپٹیمل کی طرف نہیں گیا ابھی اس کو اور امپروو کرنے کی گنجائش موجود ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نارتھ ویسٹ کارنر کے اندر یا ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ میں ہمارے پاس جو جواب آئے اس کے اندر فردر امپروومنٹ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں ہم چیک کریں گے لیکن یہ نظر آتا ہے ڈیفینے لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں جو آپ نے سولوشن معلوم کیا that is not an optimal solution because there exists another solution which is much better than this original solution. That means the cost 830 is much better than the cost 890. ٹھیک ہے نا کیونکہ ایٹ نائنٹی اگر آپ کے پاس کاسٹ پڑ رہی ہے اس کے اندر لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں تو definitely you would like to the location which we decided in case of north west corner اور وگلس اپروکسیمیشن تو اس میں اتفاق سے دونوں سیم ہی آ گئی ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آپٹیمل سولوشن کو میں آپٹیمل سولوشن کی طرف کیسے جائیں گے اس کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ٹو آپٹیمل سولوشن ٹھیک ہے وی ہیو ٹو گو دی اب کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو سولوشن آ گیا اس کو کیسے آپٹیمل بنائے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپٹیمل سولوشن ہے یا نہیں ہے اگر آپٹیمل نہیں ہے تو پھر آگے کیسے چلیں گے یہ جو ساری کہانی ہے اس کو میں دوبارہ سے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے کیا کیا ریئل لائف کا پرابلم لیا اس ریئل لائف کے پرابلم کو ہم نے فارمولیٹ کیا وہ لینئر پروگرامنگ کا ایک پرابلم بنا جس کے اندر آبجیکٹو فنکشن ہے ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں ہمارے پاس کانسٹینٹ میں لاسٹ ہمارے پاس نان نیگیٹوٹی ہم نے کچھ فارمولیٹ کیا تو دیکھا کہ یہ ایک خاص قسم کا پرابلم بنا وہ پرابلم کیا بنا وہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم بن گیا جس میں ہمارے پاس کاسٹ کیا and so four C one N N X C M N into X M N یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو کاسٹ آئی اس کو ہم نے مینیمائز کرنا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس رو کی کانسٹینٹ تھی پھر ہمارے پاس کالم کی کانسٹنٹ تھی پھر ہمارے پاس نان نیگیٹوٹی کی کانسٹنٹ تھی اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے sigma to sigma B J یہ جب کانسٹینٹ ہم نے دیکھ لی یہ ہم نے اس پورے ماڈل کو دیکھا تو یہ ٹرانسپورٹیشن ماڈل بنا اس کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے اندر دو امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں پہلے اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سولوشن معلوم کرنا ہے اور آخر میں آپٹیمل سولوشن معلوم کرنا ہے جب انیشل سولوشن معلوم کرنا ہے تو سائنٹسٹ نے میتھمیٹیشنس نے یا او آر پریکٹیشنر نے کوئی طریقہ کار معلوم کر لیے یہ طریقہ کار وہی ہے جو رو آپریشن ہم اس میں کرتے تھے کس کے اندر جو سمپلیکس میتھڈ کے اندر یہ آلریڈی جب ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ ایلوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ رو آپریشن ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرتے ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول سے لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے اور ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ سے یہ تین طریقے کار ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول میں آپ نے سب سے پہلے سیل میں سب سے زیادہ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے and you go horizontally and then vertically اس کے بعد لیس کاسٹ میتھڈ میں جہاں سب سے زیادہ کم ہے آپ کے پاس کاسٹ لیس کاسٹ جہاں موجود ہے وہاں ایلوکیٹ کرتے ہیں ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ایلوکیٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم پینلٹی ہے تو یہ ہم نے پہلا اسٹیپ یہاں پہ مکمل کر لیا ہے جس میں ہم نے انیشیل بیسک سولوشن معلوم کر لیا انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپٹیمل سولوشن پہلے تو دیکھیں کہ یہ سولوشن آپ نے معلوم کیا ہے چاہے نارتھ ویسٹ کارنر رول سے معلوم کیا ہے یا لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے معلوم کیا ہے یا ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ سے معلوم کیا کیا یہ لیسٹ ہے یا نہیں ہے یہ بیسٹ سولوشن ہے یا نہیں ہے یا منیمم کاسٹ ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کوئی چیک ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی مدد سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس سولوشن جو ہے بیسٹ سولوشن نہیں ہے ٹھیک ہے یا بیسٹ سولوشن ہے اگر بیسٹ سولوشن ہے تو بھائی میں رک جائے آپ لکھ دیں گے دس از آپٹیمل سولوشن نہیں ہے تو پھر آگے کیسے چلتے ہیں these are explain now today also in next lecture نا we are moving towards optimality تو ہمارے پاس جو سولوشن آیا اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اینالائز کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ آپٹیملٹی سے مراد کیا ہے کیا چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو ابھی ہم نے کیا نا ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ سے تو ہم نے کیا کیا ہے اے سے ہم نے پی کو بھیجا اے سے ہم نے کیو کو بھیجا اے سے ہم نے آر کو نہیں بھیجا تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اے سے ہم آر کو بھیجتے تو ہمارے پاس کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں اے سے اگر آپ آر کو بھیجتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز نکالنی پڑتی نا یا تو آپ اے سے پی کو نہیں بھیجتے اے سے کیو کو نہیں بھیجتے تو پھر آپ وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے اے سے آپ آر کو بھیجتے اسی طریقے سے جب آپ نے آر کو کہاں سے بھیج دیا اے سے بھیج دیا تو جو سی سے آپ نے بھیجا ہے 43 تھری یونٹس وہ کم کرنے پڑتے اسی طریقے سے سی سے آپ نے جو کیو بھیجا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایک نیا سیل اڈاپٹ کریں یا ایک نیا روٹ اڈاپٹ کریں یا ایک نیا کاسٹ فنکشن دیکھیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا کاسٹ بڑھ جائے گی یا کاسٹ کم ہو جائے گی اب اس کے اندر دیکھیں تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ نے کتنی جگہ پہ دو تین چار پانچ ایلوکیشن آلریڈی کی ہوئی ہے ٹوٹل ایلوکیشن کتنی ہو سکتی تھی نو ہو سکتی تھی پانچ ایلوکیشن آپ نے کر دی ایک چھٹی بھی ہو سکتی ہے ساتویں بھی ہو سکتی ہے آٹھویں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم سیل اے سے آر کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا اسی طریقے سے بی سے اگر ہم پی کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا بی سے اگر ہم آر کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا سی سے پی کو بھیجیں تو کیا امپیکٹ ہوگا تو یہ چاروں کاسٹ آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی اب یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے اس لمبے پروسیس کو شارٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے آپٹیمل سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں لیکن پہلی تو چیز یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہیں وہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں مثال کے طور سے کہ آر سیل جو ہے نا آپ اس کو لے لیں کون سا سیل اے آر اے سے آر کو بھیجیں کتنے بھیج سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ایک سرکٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے اے سے آر کو آپ کچھ بھیجیں اور وہی چیز کسی جگہ سے کم کریں رو کے اندر بھی کالم کے اندر بھی کیونکہ کسی جگہ زیادہ بھیج ہیں تو کسی کم کرنا پڑے گا نا تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آئی ہم نے کیا کیا اے سے آر کو بھیجا اور جو سی سے ہم آر کو بھیج رہے ہیں وہ ہم نے نکال لیا اسی طریقے سے سی سے کیو کو ہم نے زیادہ بھیج دیا اے سے کیو کو کم بھیجا تو یہ جناب ہم نے اب ہمارے پاس ایک سرکٹ آ گیا سرکٹ کیا آ گیا آر کے اندر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اور اسی طریقے سے سی آر کے اندر کچھ سبٹیکٹ کرنا ہے سی کیو کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اے کیو کے اندر آپ نے کچھ سبٹیکٹ کرنا ہے اس کو میں دوبارہ بتانے کی کوشش کروں کیونکہ دیکھیں اکولیبریم آپ کے پاس موجود ہے ایک آپ کے پاس سپلائی ہے ایک آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے اس کو تو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے بھیج دیا آر کے اندر اگر آپ نے پانچ یونٹ بھیجے کہاں سے اے سے تو جو آپ کے پاس سیونٹی ٹو یونٹ ہے پہلے ہی آپ نے سکسٹی فائیو اے سے پی کو بھیجے ہوئے اور پانچ یونٹ اے سے آپ نے کیو کو بھیجے ہوئے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اے سے کیو کو نہیں بھیجتا ہوں اے سے آر کو بھیجتا ہوں جی بھیج دیں تو پانچ یونٹ آپ نے کیو کو نہیں بھیج دیں اے سے آر کو بھیج دیں اب آپ نے جب آر کو اے سے بھیج دیا تو جو سی سے فورٹی تھری بھیج رہے تھے تو, تو پورا نہیں ہوگا نا وہاں پہ پانچ کم کرنے پڑیں گے اسی طریقے سے جو آپ سی سے کیو کو بھیج رہے تھے وہ پہلے سات بھیج رہے تھے اب بڑھانے پڑیں گے اب یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی تو کیا لوکیشن ہو جائے گی دیٹ ول بی چینج اب مجھے پتا نہیں کہ وہ امپروو ہوتی یا نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر بی سے بھیجنا چاہے آپ پی پر تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کم ہوگا زیادہ ہوگا نہیں ہوگا and that's how you can do it اب میں نے سیل لے لیا ہے یہاں پر سی سیل سی پی یعنی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سی سے بھیج دوں پی پہ پہلے تو ہم سی سے کچھ بھی نہیں بھیج رہے ہیں نا پی کے اوپر سی سے جو ہم بھیج رہے ہیں وہ کیو کو بھیج رہے ہیں اور سی سے بھیج رہے ہیں ہم آر کو ہم کتنا بھیج سکتے ہیں سی سے پی تک جی ہم سات یونٹ بھیج سکتے ہیں یا پانچ یونٹ بھیج سکتے ہیں جب آپ نے سی سے پی کو بھیجا تو آپ اے سے پی کو جو بھیجیں گے اس میں کم کریں گے اے سے جو کیو کو بھیجیں گے اس کو زیادہ کریں گے سی سے جو کیو بھیجیں گے اس کو کم کریں گے ونس اگین میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے ایک ایڈیشنل سیل انٹروڈیوس کیا ایڈیشنل لوکیشن کی تو کچھ جگہ پہ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا کچھ جگہ پہ آپ کو سپریٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو پورا گریڈ آپ کا بن رہا ہے نا یہ ٹوٹل اکولی میں رہے یعنی سپلائی جتنی ہے وہ بھی وائلٹ نہ ہو اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ بھی وائلٹ نہ ہو تو یہ آپ کے پاس آپشن تھی پہلے اس کے اندر آپشن میں میں نے بتایا کہ آپ اے سے آر کو بھیج سکتے ہیں اب اس آپشن میں بتایا کہ سی سے پی کو بھیج سکتے ہیں جی بھیج دیں تو آپ کے پاس ٹوٹل جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گی ویری ہو جائیں گی آگے چلیں آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیکچر کو ہمیں یہیں پہ مکمل کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے ریوائز کرنے کے بعد بتانا ہے کہ اگلے لیکچر میں ہم نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے ابھی ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو پانچ ایلوکیشن کی تھی اس کے علاوہ چار ایلوکیشن اور بھی ہو سکتی ہیں چار مختلف آلٹرنیٹوز اور بھی ہو سکتے ہیں جب یہ چار آلٹرنیٹوز کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک جگہ پر بھی اگر ہم ایلوکیشن کرتے ہیں تو سارے کا سارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سارے کا سارا سسٹم جو ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہے کہ پورے کا پورا جو اکولیبریم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو آپ کچھ بھیج دیں ضرور بھیج دیں اس کے بعد اتنی ہی دوسری جگہ سے چیزیں نکالیں پھر دوسرے سیل میں اتنی ہی ایڈ کریں اور پھر لاسٹ سیل میں سے اتنی چیزیں نکالیں یعنی کہ یہ پورے کا پورا گریڈ جو ہے نا آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو سپلائیز ہیں وہ ٹوٹل اتنی ہی رہے اور جتنی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ٹوٹل وہی رہے میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوکلی ہم نے کیا کیا ٹرانسپورٹیشن پرابلمس پڑھے اور ریوائز کرنے کی کوشش کی نارتھ ویسٹ کارنر رول سے اور لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے نیا طریقہ کار بتایا جو کہ ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ ہے اس کے اندر چار پانچ اسٹیپس ہوتے ہیں اور چار پانچ اسٹیپس کے بعد آپ کے پاس اگر تھری بائی تھری کی میٹرکس دی ہوئی ہے تو تین چار اسٹیپس کے بعد آپ کی ساری ایلوکیشن ہو جاتی ہے جب وہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک اچھی ایلوکیشن ہوتی ہے اور اس سے ایک بیسٹ پرائز آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کاسٹ کافی منیمائز ہو جاتی ہے آپ نارتھ ویسٹ کارنر رول سے بھی کر سکتے ہیں لیسٹ کاسٹ میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے کمپیرزن کیا ایک سوال کے اندر تو ہم نے دیکھا نارتھ ویسٹ کارنر رول اور ووگل اپروکسیمیشن کی کاسٹ ایک ہی آئی ہے جبکہ لیسٹ کاسٹ میتھڈ کی کاسٹ 890 نائنٹی آئی تھی ان دونوں کی کاسٹ 830 تھرٹی آئی تھی ٹھیک ہے نا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انیشیل سولوشن آیا تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں آپٹیمل سولوشن یا بہتر سولوشن معلوم کر سکتے ہیں بہتر سولوشن معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس خالی سیل بچ جاتے ہیں ان کے اندر ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اب اگر ہر ایک کو آپ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس کافی سارے پرابلمس ہو جائیں گے اگر فرض کی آپ ٹین بائی ٹین میٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً کتنے ایلوکیشن ہوگی اس میں بیس بائیس کی ایلوکیشن ہوگی ستر اسی آپ کو دوبارہ سے ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی سارے پرابلم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ایکسرسائز کر لیں ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ کے چار پانچ سات ایک لے لیجیے گا اور اس میں لوکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا اسی طریقے سے نارتھ ویسٹ کارنر رول سے بھی وہی ایگزامپل کیجیے گا اور دونوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا نیکسٹ لیکچر میں آپٹیملٹی کی بات کریں گے خاص طریقہ کار بتائیں گے اسٹیپس بتائیں گے میتھمیٹیکل اسٹیپس بتائیں گے جس سے سولوشن بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپورٹیشن کا اور آپٹیمل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جب تک کے لیے ایکسرسائز جاری رکھیے گا او آر کی exercise mental exercise physical exercise جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم